یہاں مختلف ابواب کو ذکر فرمایا ہے اور ان ابواب میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قسم کے سوالات کے جواب میں مختلف امور بیان کی کہیں آپ نے سوال کیا گیا کہ اسلام کی خصلتوں میں کون سی خصلت زیادہ گا افضل ہے تو کہیں آپ نے ایمان بلّہ کا ذکر کیا اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا اس کے بعد حج مبرور کا ذکر کیا کہیں آپ نے اس سوال کے جواب میں نماز کو باقاعدہ وقت میں ادا کرنے کا ذکر کیا کہیں اس کے ساتھ بر الوالدین کا ذکر کیا تو مقصد یہ ہے کے سوال ایک ہی قسم کے ہیں اور جواب میں مختلف امور کو اور مختلف اشیاء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو یہ ایسا کیوں ہوا اس کے مختلف جواب دیے جاتے ہیں ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں سائل کے اعتبار سے آپ نے جواب عنایت فرمائے سائلین جو سامنے موجود ہیں ان کی حاجت ان کی ضرورت ان کی مسرحت کو پیش نظر رکھا ہے تو ان کے لیے جن چیزوں کا ذکر مناسب تھا آپ نے ان کو ذکر کر دیا بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ وقتی حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے اختلاف ازمنہ کی وجہ سے جواب میں اختلاف آ گیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ قحط کی صورت ہوتی ہے لوگوں کو خوراک مہیا نہیں ہوتی مثلا ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں اور حج بھی میرا نفلی ہے تو ظاہر اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ فرض ادا کر چکے ہیں اب آپ لوگوں کی خوراک کا اور ان کے کھانے کا انتظام کریں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نفلی حج کے لیے جائیں تو بعض اوقات جوابات میں حالات کی جو وقتی حالات ہیں ان کی رعایت رکھی گئی ہے اس لیے جواب مختلف ہو گئے ہیں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ متکلم کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اور اس کی جو شان ہے اس کے پیش نظر جواب ارشاد فرمایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانیں اور تمام شعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعون کے تابع ہوتے ہیں اور آپ کی کیفیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہوتی ہے تو اس اس لیے کے اعتبار سے جواب میں اختلاف ہو جاتا ہے مثلا ایک موقع پر آپ نے فرمایا من کانا آخر و کرام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ کی رحمت کا اور رحمت بے انتہا اور بے قرار بے قرار کا اظہار ہو رہا ہے کہ آدمی اگر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دو کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا لال خل جنا الخطاب جو آدمی خوری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا تو ایک شان شان غضب ہے ایک شان شان رحمت ہے ان شعون کے اختلاف کی بنا پر بھی جواب میں اختلاف ہوتا ہے یہ با چند باتیں ہوگی ایک سائلین کے اختلاف کے پیش نظر جواب میں اختلاف ہوا ایک ازمینہ اور اوقات کے اختلاف کے اعتبار سے جواب میں اختلاف ہوا ایک اختلاف وہ متکلم کی اپنی ذہنی کیفیت اور اس کی اپنی شان کے اختلاف کے اعتبار سے اختلاف جواب میں آیا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک ہوتی ہے فضیلت کلی اور ایک ہوتی ہے جزی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں لیکن یہ کہ بعض انبیاء کو جزی فضیلت حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس انداز کی حکومت دی گئی تھی ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نہیں دی گئی لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت سلیمان آپ سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ کلی فضیلت آپ کو حاصل ہے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کو صحابہ کرام کی جماعت میں فضیلت کلی حاصل ہے اگرچہ فضیلت جزی دوسرے صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے مثال کے طور پر آپ نے اشدوم ابھی اشد ہوں فی امر اللہ عمر کی جو فضیلت ہے یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہے یہ اسی طریقے سے اشد ہوں حیران عثمان یا اقباہ علی یا عالم بالحلال والحرام معاد ابن جبل یا افرد ہوں زید ابن ثابت یا اسی طریقے سے ابو عبیدہ ابن امین و حاضیل امہ ابو عبید عبیدن الجرا یہ امین و حاضیل امہ ابو عبید ابن ابل ابو عبید ابو عبید ابن الجرا یا آل بالحلال الحلال یا افرد ہم زید ابن ثابت یہ جزی فضیلتیں ہیں لیکن جو فضیلت کلی حاصل ہے وہ حضرت وقر کو حاصل ہے تو اسی طریقے سے یہ جو مختلف چیزیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمائی ہیں یہ کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے مثلا مثلاً السلام اطام تام کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہر شخص پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے کوئی آدمی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا اور اس سے ثقافت کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے تقرع السلام اس کے اندر ہے کے کب کی نفی ہوتی ہے کہ آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اور جن کو پہچانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے اور جن کو نہیں پہچانتا ان کو بھی سلام کرتا ہے اسی طریقے سے اقامت سلاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت کا اظہار اقوال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی ابدیت کا اس طرح گوا اظہار کرے بر الوالدین میں بھی والدین کے ساتھ گوا اظہار ہوتا ہے بندگی کا کہ ان کو لا تقل ہوما اف وقل تنہر ہوما ہوما کمار بیانی صغیرہ تو اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طریقے سے بندگی کا اظہار اور اسی طریقے سے جہاد میں امیر کے حکم کے مطابق اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا وہاں نماز کا ذکر ہے بر الوالدین کا ذکر ہے اسی طرح جہاد کا ہے تو ہر ایک میں سپردگی پائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبد کی حیثیت سے پیش کرتا ہے ماں باپ کے سامنے بھی بندہ اپنے آپ کو ان کے تابے دار ہونے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اسی طریقے سے جہاد کے اندر آدمی اور مجاہد وہ اپنے امیر کے حکم کے مطابق امیر کہتا ہے وہاں چلے جاؤ وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے امیر کہتا ہے یہاں کھڑے رہو وہاں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور امیر کی اطاعت کے اندر وہ سر تسلیم خم کیے رہتا ہے تو یہ مختلف اعمال ہیں جن کا ان روایات کے اندر ذکر آیا ہے اور ان کی جزئی فضیلت کو پیش نظر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں باب قائم کیا ہے اور ترجمہ اس کے اندر نہیں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے تو مقصد اس کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماقبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بوجھ یہ نفاق کی علامت تو اس کو بتا رہے ہیں کہ انصار کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے ان کی محبت کو ایمان کی علامت کیوں قرار دیا گیا اور ان کے بوجھ کو نفاق کی علامت کیوں قرار دیا گیا تو اس کی وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی آپ کو مکہ مکرمہ سے جہاں اسلام کی اشاعت میں طرح طرح کی رکاوٹیں تھی اور جہاں اہل اسلام کو آرام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رہنا میسر نہیں تھا اسلام کی اشاعت میں بھی رکاوٹیں تھیں اور مسلمانوں کے لیے بھی راحت اور سکون کے اسباب مفقود اور معدوم تھے ایسے سخت موقع پر حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ مدینہ تشریف لیں اور آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عباس اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ اس موقع پر موجود تھے انہوں نے انصار نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ عرب ان کے دشمن ہیں اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو وہ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور جب تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو پھر تمہارے لیے ان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوگا اور اپنا دفاع بھی تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا تو کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے اتنی ہمت ہے کہ تم عرب کی دشمنی کا مقابلہ کر سکو ہاں، بالکل ہے ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے وہاں آپ کی حفاظت کریں گے اور عرب جو ہمارے دشمن بن جائیں گے ہم ان کا بھی خوب مقابلہ کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں حاصل ہوگی تو یہ جمع مرضی یہ ہمت اور اس طریقے سے حضور پاک کو مکہ مکرمہ سے مدینہ لانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اسلام کی اشاعت کا دروازہ کھل گیا مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں جو حضیتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس سے ان کو نجات مل گئی اور آپ کو معلوم ہے اسی لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی آدمی بھی ایمان لائے گا مکے میں وہ کبھی معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے نہ آ جائے تو یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ مکے میں نہیں رہیں گے اور خالی مکی کی بات نہیں ہے عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی جو آدمی ایمان لائے گا اس کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑے گا تو وہی حالات تھے ان حالات کی بنا پر امام بخاری یہاں باب لائے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات انصار کی محبت ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے اور اسلام کی اشاعت کا سامان کیا ہے اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور مہاجرین کی محبت ایمان کی علامت نہیں ہے حدیث میں یہ تو فرمایا گیا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے لیکن یہ نہیں کہیں آیا کہ مہاجرین کی محبت بھی ایمان کی علامت تو اس کے متعلق کہیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مہاجر تو وہ آپ کی قوم میں سے ہیں وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہجرت کی بنا پر در بدر ہوئے ہیں اپنا وطن چھوڑا ہے اپنا کاروبار چھوڑا ہے اور اور وطن چھوڑنا اپنا مال اپنے عیال کو چھوڑنا اور اس طریقے سے در بدر ہونا یہ بڑا مشکل کام یہ کوئی آسان بات نہیں اور تو ان کی فضیلت تو ظاہر ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے انصار تو اپنے گھر رہے انہوں نے تو اپنا وطن نہیں چھوڑا انہوں نے تو اپنے اہل وال سے جدائی اختیار نہیں کیے ان کو تو در بدر ہونے کی مصیبت سے سابقہ نہیں ہوا اور وہ تو حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں مہاجرین جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ تو من الشمس ہے ایک یہ کہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں قریشی ہے آپ بھی قریشی ہیں ایک یہ کہ انہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کی وجہ سے انہوں نے جو مصائب برداشت کیے ہیں وہ دائرے کے نے نہیں کیے اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اور مال کو نظر انداز کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہاجرین کی فضیلت محتاج بیان نہیں اس لیے انصار کے متعلق شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے کہ نہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے نہ ان کو ہجرت کی زحمت اٹھانی پڑی ہے نہ انہیں اپنے اہل ویال اور مال سے جدائی کا سابقہ پیش آیا ہے تو اس لیے ان کی محبت کو علامت ایمان بیان کرنا ضروری تھا مہاجرین کے بارے میں یہ بات محتاج بیان نہیں ہے اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بطریق اولا مہاجرین کی محبت ایمان کی علامت ہوگی جب انصار کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے تو مہاجرین کے لیے تو بطریق اولا ہو اس کے بعد یہاں امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا ہے اس میں باب قائم کیا ہے اس میں ترجمہ نہیں اس کی بہت سی ترجیحات کی جاتی ہیں ایک ترجیح تو یہ کی جاتی ہے کہ اصل میں امام بخاری کا ارادہ تراجم قائم کرنے کا تھا لیکن ابھی ان کی نوبت نہیں آئی کہ انتقال ہو جائے کانا یورید ترجمہ ولاکن اجلت حل موت آ گئی اس واسطے وہ ترجمہ قائم نہیں کر سکے تو مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ابواب جو بغیر ترجمے کے ہیں سب آخر میں ہونے چاہیے ترجمہ قائم کرنے کا ارادہ تھا لیکن موت نے موقع نہیں دیا اور ترجمہ قائم کرنے سے پہلے امام بخاری کا انتقال اور وشال ہو گیا تو اگر آپ یہ توجہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ترجمہ کام کرتے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے اور وہاں ابھی بہت سے ابواب موجود تھے ان کا ترجمہ نہیں لکھا گیا تھا کہ انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ توجہ غلط ہے اس لیے کہ ایسے ابواب جن کے اندر ترجمہ نہیں ہے پوری کتاب میں پھیلے ہوئے اس ترجیح کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ابواب آخر میں ہوتے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابواب آخر میں نہیں ہیں پوری کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں تو لہذا یہ بات غلط ہوگی کہ آپ ترجمہ قائم کرنا چاہ رہے تھے لیکن انتقال ہو گئے دوسری ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا تھا لیکن ناخل جو بخاری کے ہیں ان سے چھوٹ گیا ترجمہ تو تھا لیکن نقل کرنے والوں کو سہو ہوا اور وہ ترجمہ نقل کرنے سے رہ گئے یہ بھی غلط اس لیے کہ کتاب کی امام بخاری کے نے کتاب کو مکمل کرنے کے بعد تیئیس برس اس کتاب کا درس دیا ہے کتاب کو مکمل کرنے کے بعد تیئیس برس اس کتاب کو پڑھایا اور آج کے زمانے کو دیکھیے کتنی سہولتیں ہیں کتنی آسانیاں ہیں اور اس زمانے میں کس قدر مشکلات تھی کس قدر دشواریاں تھی اس کے باوجود تیئیس سال میں نوے ہزار شاگردوں نے بخاری امام سے پڑھی ہے یعنی امام بخاری کی طرف طلبا کے رجوع کا عالم یہ ہے کہ نبے ہزار طلبا نے امام بخاری سے تیئیس سال میں اس کتاب کا سما کیا ہے تو بات یہ بتائیے کہ یہ احتمال کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا ہے یہ کیسے قبول کیا جائے گا امام بخاری کی زندگی میں نقل ہو رہی ہے نقل کرنے والے دو چار نئی سینکڑوں ہزاروں ہیں اور تیئیس برس تک وہ سلسلہ چلتا رہا ہے تو ان حالات میں یہ کہنا کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا کوئی عقل مند تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو نقل ہو رہی ہے امام کی حیات میں ہو رہی ہے تیئیس برس تک ہو رہی ہے نقل کرنے والے نبے ہزار ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا یہ سوائے حماقت کے اور کوئی چیز یہ قابل قبول بات نہیں بعض لوگوں نے کہا کہ امام کو سہ ہو گیا یہ اور بھی زیادہ احمقانہ بات امام جیسے متعقد آدمی کو اور امام جیسے بلند درجے کے محدث کو تو یہ کہنا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آج کل جو طریقہ ہے تصنیف و تعلیف کا وہ نہیں تھا ایک صفحے پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیثیں لکھی اور کے بعد پھر دوسرے ورق پر لکھی تو اس میں ایسا ہوا ہے کہ بعد اوقات ورق پلٹ گیا اور ترجمے کا لکھنا گا رہ گیا گا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے حدیثیں تو پہلے لکھی اور ترجمے بعد میں قائم کیے اب حدیثیں لکھنے کے بعد جب ترجمے کام کرنے کا موقع آیا ترجمے بعد میں آئے ہیں حدیثیں پہلے آئی ہیں اب ترجمہ قائم کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک اور پلٹنا چاہتے ہیں وہ دو پلٹ گئے اور دو پلٹنے کی وجہ سے درمیان میں کوئی حدیث بغیر ترجمے کے رہ گئی نہیں سمجھے یعنی پہلے حدیثیں لکھ لی اس کے بعد میں ترجمہ قائم کرنے کا مرحلہ آیا اب حدیثیں ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں ان ورقوں میں لکھی ہوئی حدیثوں میں بعض اوقات ایک ورق پلٹنے کے بجائے دو پلٹ گئے تو درمیان والے سطح پر جو حدیث تھی وہ بغیر ترجمے کرے گی یہ بھی غلط اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ عمل امام بخاری کے یہاں نقل کا تیئیس برس تک ہوا ہے اور بخاری کی حیات میں ہوا ہے تو اتنے طویل عرصے تک اتنی طویل مدت تک اس قصور کی تلاشی نہیں ہوئی جو غلطی سے سفا الٹنے سے ہو گیا تھا غلطی سے سفا الٹتے ہوئے ایک کے بجائے دو الٹتی ہے تو تیئیس سال میں اس کی اصلاح کا امکان نہیں پیدا ہوا یہ صحیح نہیں تو یہ تین احتمال تو غلط ہے اب اس کے بعد میں پھر باقی احتمالات ہیں ان باقی احتمالات میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ نور الحق اور شاہ ولی اللہ ان تمام حضرات کی رائے اکثر مقامات میں یہ ہوتی ہے کہ یہ باب کل فصل باب سابق یہ باب باب سابق سے فصل کے طور پر لایا گیا کیا مطلب کہ اس کا من وجہن باب اول سے بھی تعلق ہے اور من وجہ یہ مستقل بھی ہے یہ حضرات میں نے کیا اللہ کرمانی ہے اور ابن ہیں عینی ہیں قسطلانی ہیں شیخ نور الحق ہیں شاہ ولی اللہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو بغیر ترجمے کے ہے یہ باب سابق کے لیے بے الفصل ہے اور بے الفصل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ من وجن اس باب سابق سے بھی اس کا تعلق ہے اور من وجن اس میں شان استقلال بھی موجود حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جہاں بعد میں ذکر کی ہوئی حدیث کا باب سابق کی حدیث سے تعلق نظر آتا ہے وہاں یہ توجہ ہو سکتی ہے جو باب بلا ترجمے کے ہے اس میں حدیث مسرت موجود ہے حدیث موجود ہے ترجمہ نہیں ہے تو باب ہے بغیر ترجمے کے اور اس کے اندر حدیث مسنت نقل کی گئی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث مسنت کا پچھلے باب کی حدیث سے کوئی ربط ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ باب کل فصل من الباب سابق لیکن اگر ایسا ہو کہ اس باب کے اندر جو حدیث مسرت نقل کی گئی ہے اس کا باب سابق کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں تو پھر اس کو فصل اس اس کے لیے کیسے قرار دیا جائے گا پھر وہاں یہ توجہ نہیں چلے گی اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باب بلا ترجمہ میں حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ حدیث باب سابق کی حدیث سے کوئی ربط نہیں رکھتی کوئی تعلق نہیں رکھتی تو لہذا ایسے موقع پر کل فصل میں الباب سابق کی توجہ نہیں کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری نے تشہید اذہان کے لیے یہ بات بغیر ترجمے کے ذکر کیا ہے کیا مطلب یعنی یہ کہ امام بخاری پڑھنے والوں کا ذہن تیز کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ترجمہ قائم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ترجمہ قائم کرنے کی صلاحیت ان کے اندر بھی موجود روایت سامنے باپ میں ترجمہ نہیں ہے مگر روایت تو ہے اب اس روایت کو دیکھ کر وہ خود ترجمہ کام کر جیسے استاد طالب علموں کو کچھ سوالات دے دیتا کہ ان کا جواب لکھ کے لاؤ اب وہ طالب علم جواب لکھ کر لاتے ہیں استاد اس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتا کر پھر اصلاح کرتا تو جیسے وہ استاد طالب علموں سے سوالات کا جواب لکھواتا ہے اسی طریقے سے امام بخاری یہاں طالب علموں سے ترجمہ قائم کرانا چاہتے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے حدیث ہم نے لکھ دی ہے اب آپ اس میں غور کرو اور غور کرنے کے بعد اس کے لیے جو ترجمہ مناسب ہو وہ متعین کرو یہ ہے تشہیر اذہان نمبر تین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رجوع الاصل کے لیے بات بغیر ترجمے کے لاتے کیا مطلب پہلے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے ابواب کا درمیان میں کوئی ضمنی باب آ گیا جو اس سلسلے سے مختلف ہے کسی مسلحت کی بنا پر کسی مناسبت کی بنا پر اس سلسلے میں ایک بات ضمن ایسا آیا کہ جو اس سلسلے سے متعلق نہیں ہے تو اب اس سلسلے سابق کی طرف رجوع کرنے کے لیے بات بغیر ترجمے کے لایا جاتا یہ ہے رجوع الاصل رجوع الاصل کا مطلب سمجھ گئے کہ ایک سلسلہ باپ کا چل رہا ہے وہ باہم مربوط ہیں ان کا ایک دوسرے سے مناسبت کا تعلق ہے اس سلسلے میں درمیان میں ایک باپ آ گیا جو اس ماقبل والے سلسلے سے مربوط نہیں ہے ماقبل والے سلسلے سے وہ متعلق نہیں ہے کسی بنا پر درمیان میں وہ بات امام بخاری نے نقل کیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سابقہ سلسلے کو بحال کیا جائے تو وہ سابقہ سلسلے کو بحال کرنے کے لیے وہ باپ لاتے ہیں بغیر ترجمے کے اس کو رجوع اور اصل سے تعبیر کیا جاتا ہے نمبر چار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باب سابق میں کوئی اشکال پیش آیا ہے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے باب بلا ترجمے کے لاتے باب سابق میں کوئی اشکال پیش آیا ہے اس اشکال کو دور کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے یہ بات بغیر ترجمے کے لایا جاتا ہے یہ چار باتیں ہو گئی پانچویں بات یہ ہے کہ یہ بات بابن فل باب کے قبیل سے ہوتا ہے بابن فل باب کے قبیل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا تعلق باب سابق کے ترجمے سے یا باب سابق کی روایت سے ہے بابن فل الباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب پچھلے باب کے ذمن میں داخل ہے اور پچھلے بات کے ضمن میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی روایت کا باب سابق سے تعلق ہے یا باب سابق میں جو حدیث مسند بیان کی گئی ہے اس سے تعلق تو ایک بات ہوئی کل فصل منل باب سابق ہونے کی دوسری بات ہوئی تشہیر اذہان کی تیسری بات ہوئی رجوع الاصل کی چوتھی بات ہوئی رفع اشکال کی کہ باقبل میں کوئی اشکال آ گیا اس کو دور کرنے کے لیے امام نے باب بغیر ترجمے کے قائم کیا اور پانچویں باب ہوئی بات ہوئی کہ یہ باب بابن فی الباب کے قبیل سے ہے اس کی روایت باب سابق سے متعلق ہے ترجمے سے یا حدیث سے یہ کہہ بات ہوں ہاں؟ گی چھٹی بات یہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقسیر فوائد کے لیے ترجمہ نقل نہیں کرتے مطلب یہ کہ اگر ترجمہ ہوگا تو پھر ذہن اس پر مرکوز ہو جائے گا حالانکہ روایت سے جس طریقے سے یہ ترجمہ ثابت ہوتا ہے اور دوسرے فوائد بھی اس کے اندر موجود ہیں اگر باپ کے ساتھ ترجمہ آ جائے گا تو پھر تو ترجمے کی طرف توجہ ہوگی اور ترجمے ہی کو آدمی مقصد قرار دے کر روایت پہ غور کرے گا اور اگر ترجمہ نہیں ہوگا تو پھر روایت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ان تمام کی طرف ذہن کا التفاط ہوگا اور ذہن متوجہ ہوگا تو اس کو تعبیر کیا ہے تقسیر فوائد سے تقسیر فوائد کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ روایت مختلف مسائل پر مشتمل ہے اس کے اندر مختلف فوائد موجود ہیں اگر ترجمہ کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر قاری اسی ترجمے کے پیش نظر روایت میں غور کرتا ہے اور اگر ترجمہ کام نہ کیا جائے تو پھر روایت میں جتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں ان سب کی طرف آدمی کی توجہ ہوتی ہے یہ تقسیم فوائد ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اوقات تقسیر ترخ کے لیے بھی امام بخاری یہ کام کرتے ہیں کیا مطلب یعنی ایک طریق سے روایت پہلے آ گئی اب باپ بغیر ترجمے کے لایا گیا ہے اور روایت کی صنعت تبدیل کر دی گئی تو یہ تقسیم ترخ ہوگا ترخ سے مراد آسانی دیں اسانید کی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعض مقامات میں امام بخاری نے بات بغیر ترجمے کے قائم کیا تو ایک ہو گئی تقسیم فوائد کی شکل اور ایک ہو گئی تقسیم طرق کی شکل یہ جو توجیحات بیان کی جا رہی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ توجہ ہوگی کہیں یہ توجہ ہوگی کسی مقام پر اس توجہ کا اعتبار کیا جائے گا کسی مقام پر اس توجہ کا اعتبار کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات میں یہ ساری توجیحات داخل ہوں گی نہیں نہیں ایسا نہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تقسیم طرق کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بات بغیر ترجمے کے لاتے ٹھیک تو ایک ہو گئی صورت ہو گئی آٹھویں ایک صورت اور اور وہ آٹھویں صورت یہ ہے کہ امام بخاری باپ بغیر ترجمے کے تحویل کی غرض سے لاتے تحویل آپ کو معلوم ہے ایک صنعت چلتی ہے ایک مقام پر جا کر رک جاتی ہے اس کے بعد ہائے تحویل ہوتی ہے اور ہائے تحویل کے بعد دوسری صنعت شروع ہوتی ہے اور پہلی صنعت جہاں پر جا کر ختم ہوئی تھی یہ دوسری صنعت بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے یہ تحویل ہوتی ہے عام طور پر کہ ایک صنعت لائے ہے اور اس کو ایک مقام تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد ہر تحویل لائی گئی ہے دوسری شرط ذکر کی گئی ہے اور اس کو بھی اسی مقام تک پہنچا دیا جہاں پہلی پہنچی تھی تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ بات بغیر ترجمے کا تحویل کے لیے لایا گیا اور یہ کتاب و بدیل خلق میں ایک باب اس کی مثال فقط ایک ہی ہے پوری کتاب میں کہ جہاں باب بطور تحویل لایا گیا ہے اور کہیں نہیں بس وہ باب و بدل خلق میں ایک باب ہے اور اس کی حیثیت تحویل کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے خود اس باب کی نشاندہی کی ہے اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتاب و بد میں باب اس کے بعد اب یہاں روایت ہے روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبادہ کانا شہد بدرن یہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں وہ حد النقبہ اور یہ نقبہ میں سے بھی ایک ہیں جن کو لقاب میں نقیب مقرر کیا تھا یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جبکہ صحابہ کی ایک جماعت آپ کے اطراف موجود تھی بائیونی اللہ اللہ تشریق بلّہ شیعہ ولا تشریق ولا تزن ولا تخت ولا دکم ولا تاتو بہتان دفتر بین کم وارجلی ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء ہو وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك اب آپ دیکھ لو روایت میں کتنے فوائد موجود ہیں راوی ہے حضرت عبادہ حضرت عبادہ ابن ثابت یہ بیعت اقب اولا میں بھی شریک ہیں اور یہ بیعت اقب ثانیہ میں بھی شریک اور وہ بارہ نقیب جو آپ نے مقرر کیے تھے یہ ان میں بھی داخل بیعت اقب اولا میں بھی شامل ہے بیعت عقب ثانیہ میں بھی شامل ہے اور جو بارہ نقیب انصار کے آپ نے مقرر کیے تھے ان کے اندر بھی یہ داخل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدقات کی وصولی کے لیے بھی حضور پاک نے ان کو مقرر کیا تھا اور اسی طرح اصحاب صفا کو یہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے میں